الباب السابع والتسعون باب الاستخارة والمشاورة استخارة أو رباهم مشورة كرنيكا بيان فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر الله تعالى فرمايا اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم بينهم ومما رزقناهم ينفقون اور اللہ تعالی نے فرمایا ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے یعنی اس میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل حضرت جابر رضي الله عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرد نماز کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے میں قدرت سے محروم ہوں تو علم والا ہے میں بے علم ہوں اور اور تو تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین گزران اور انجام کے اعتبار سے یا آپ نے فرمایا میرے کام کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین گزران اور انجام کے اعتبار سے یا فرمایا دیر سویر کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے یعنی دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے وہ جہاں بھی ہے پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے آپ نے فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے بخاری